علی علی علی علی اسد اسد اسد اللہ اللہ اللہ الزام یہ ہے عشق میں دیوانہ ہوں علی علی علی مولا الزام یہ ہے خود سے میں بیگانہ بے گانا علی گانا مولا علی علی علی الزام ہے مولائی ہوں مستانہ ہوں ہاں اقرار ہے مجھ کو میری فطرت ہے ملنگانہ انداز یا گانا میری صحبت بھی فقیرانہ آناز ہاں، سے کہتا ہوں میں ہوں حیدری پروانہ میں ہوں سگے شاہ نجف پیر میرا علی علی علی علی علی علی ہاں میرا مولا علی ہاں میرا مولا علی ہاں میرا مولا علی مولا مولا مولا مولا مولا علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی انا انا انا ہاں ہاں میرا میرا دل اور میں میں علی

سے سنو کس نے ہے دیوانہ بنایا ہاں کس نے میرے قلب پہ ہے ڈیرا جمایا اور کس نے ولا کا ہے مجھے جام پلایا وہ نور خدا نور نبی نور دو چشمان مولا علم کا در فخر بنی آدم باد خدا باد نبی سب سے بڑا علی علی ہاں میرا مولا علی ہاں میرا مولا علی ہاں میرا مولا علی ہاں میرا مولا علی ہاں میرا مولا علی لہد لہد اور دل میں علی میں علی لہد لہد اور دل میں علی اور دل میں علی علی علی علی مولا علی مولا علی علی علی مولا ہاں، کیا ساتھ میرے پیر کی اللہ نے بنائی ایسی تو کوئی ذات زمانے میں ہاں جس کی پرستار ہے یہ ساری خدائی میدان قدیری میں نبی جس کے لیے بولا جس جس کا بھی مولا ہوں میں اس کا ہے علی مولا آج بھی ہے یہ دل مومن پہ لکھا علی علی ہمرا مولا علی ہاں میرا مولا علی میرا مولا علی ہاں میرا مولا علی ہاں ہاں ہاں میرا مولا علی اشہد اشہد اشہد علی علی علی علی علی اللہ ہاں ہاں ہاں میرا میرا ہاں میرا مولا ہاں مولا مولا علی عشق دیتا ہے گواہی ایک دو نہیں چودہ کی میرے دل پہ ہے شاہی واللہ در علم کی کرتا ہوں غلامی سلمان نے بدلائے ہے کچھ راز فقیرانہ امبر نے سکھائے مجھے آداب ملنگانہ عشق میرا عقل میری ہوش میرا علی علی علی مانا قلندروں کے مزاروں کو چومنے والوں قلندروں کی صدا بھی کبھی سنو کیا ہے سدائے ملنگ علی سدائے فقیر علی فقیر ہاں، ہر قدر میں علی رہا ہے سینے میں میں ہے دل دل دھڑکتا ہے علی مولا ولیوں کا فقیروں کا ہے علی مولا علی اللہ علی علی ہمیرا ہاں مولا علی ہاں میرا مولا علی ہمیرا ہاں مولا علی ہاں میرا مولا علی ہاں میرا مولا علی لہ دے لہ دے اور دل میں علی لہ دے لہ دے دل علی مولا مولا افسوس تیرے گھر کو زمانے نے ستایا افسوس تیرے سامنے زہرا کو رلا لہو تیرا بہایا افسوس مسلح پہ لہو تیرا بہایا بیٹوں کو کیا قتل سرے کر وہ بلا مولا اور بیٹیاں دربار میں پابند جفا مولا ہار گئے اہل جفا جیت گیا علی علی مولا علی علی نہ میرا میرا میرا میرا میرا میرا وظیفہ وظیفہ عقیدہ عقیدہ رہتے ہم شیفان ڈبے راؤ ڈیرا سیفان ڈبے اسد اللہ ولی اللہ اسد اللہ ولی اللہ اسد اللہ میرا مرشد میرا آقا میرا سلطان علی علی علی میرا مرشد میرا آقا میرا سلطان علی میرا وارث میرا مولا میرا ایمان علی کتنے انمول ہے اعلیٰ ہے مقدر ان کے جن کی واللہ زمانے میں ہے پہچان علی میرے دل میں تو صدا میرے دل میں تو مولا کاشک روز میرے گھر میں ہو مہمان علی ولی اللہ اسد اللہ ولی اللہ اسد اللہ والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابل حسن مولا زمن سلطان سخن سہن عینا زمن لافتہ والی والی ناصر نبی کا ولی ہمیرا مولا علی ہمیرا مولا علی مولا علی ہم رام علی تمنا ہی نہیں شاہیاں چھوڑ کے آتے ہیں شہل شاہ یہاں اور فقیر آپ کا مولا فقیر آپ کا اور فقیر آپ کا درجہ وظیفہ وظیفہ مولا مولا مولا میرا میرا میرا میرا عقیدہ عقیدہ علی اسد اللہ میرا میرا میرا میرا اللہ اللہ اللہ اللہ دل اسد اسد اسد عقیدہ علی ولی اللہ ولی اللہ اسد اللہ میرا مرشد میرا آقا میرا سلطان علی علی